وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور احسان کرو بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اسلام کو قوت و غلبہ حاصل ہو گیا تو انصار نے خفیہ طور پر مشورہ کیا کہ اب تو اسلام معزز و مکرم ہو گیا اور اس کے مددگاروں کی تعداد بہت ہو گئی اس لیے ہمیں اب اپنے مال و جائیداد کا خیال کرنا چاہیے اور جو ضائع ہو چکا ہے اس کی اصلاح کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ابو داود ترمزی نسائی حاکم اس روایت کے روح سے مال و جائیداد کے پاس اقامت پذیر ہونا اور اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دینا ہلاکت و بربادی ہے لیکن قرآن و حدیث کے الفاظ سے استدلال کرتے وقت اس سبب خاص کا اعتبار نہیں ہوتا جس کے بعد وہ آیت نازل ہوئی یا وہ حدیث وارد ہوئی بلکہ عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے اس لیے ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس میں مسلمانوں کی ہلاکت کا ڈر ہوگا اس آیت کے حکم میں داخل ہوگی حاکم نے کہا ہے کہ یہ آیت ان امور پر دلالت کرتی ہے اگر ہلاکت کا ڈر ہو تو جہاد میں وقتی طور پر شکست قبول کر لینا جائز ہے اگر امر بالمعروف کی وجہ سے کسی خطرے کا اندیشہ ہو تو خاموشی جائز ہے اگر حاکم وقت کو اپنی اور مسلمانوں کی ہلاکت کا ڈر ہوگا تو کافروں اور باغیوں کے ساتھ مصالحت جائز ہوگی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں علی بن ابی طالب نے صفین میں اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا بلکہ اگر مسلمانوں کی بربادی کا ڈر ہوگا تو دشمن سے مال کے عوض مصالحت جائز ہوگی جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے موقع سے مدینہ منورہ کے ایک تہائی پھل کے عوض مصالحت کرنی چاہی لیکن سعد بن عبادہ سے مشورہ کرنے کے بعد ایسا نہیں کیا سیرت ابن حشام